الباب السادس عشر وثلاثمئة باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه اس بات کا استحباب کی قسم کھانے کے بعد اس سے بہتر پہلو دیکھے تو جس پر قسم کھائی گئی ہے اسے اختیار کر لے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے عن عبد الرحمن بن عنه اللہ قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه حضرت عبد الرحمن بن عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تو کسی کام پر حلف اٹھا لے پھر تو اس قسم کے پورا نہ کرنے کو بہتر سمجھے تو تو وہ کام کر جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے بخاری و مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه رواه مسلم حضرت ابو الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے کرنے پر قسم کھائے پھر وہ کسی اور اسی قسم کے کام میں بہتری دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے مسلم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا کسی کام پر حلف نہیں اٹھاؤں گا پھر میں اس سے زیادہ بہتر صورت دیکھوں تو میں ضرور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ کام اختیار کروں گا جو بہتر ہے بخاری و مسلم وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في في يمينه أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه متفق عليه قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم أن يتمادى فيها ولا يكفر وقوله آثم بالثاء المثلثة أي أكثر حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا اپنے گھر والوں کے بارے میں قسم کھا کر اس پر اڑے رہنا اللہ کے ہاں اس کے لیے اس بات سے زیادہ گناہ کا باعث ہے کہ وہ اس قسم کا وہ کفارہ ادا کر دے جو اللہ نے اس پر فرد کیا ہے بخاری و مسلم